अल्लाह رب العزت نے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جن کا ارادہ آخرت کا ہو جن کی تمام تر سوچ کا محور آخرت ہو جو دنیا میں رہتے ہوں لیکن ایک مسافر کی حیثیت سے اصل وہ مقیم آخرت کے ہوں ان بندوں کا ذکر ہے تو آئیے ہم بھی اپنی سوچ اپنی فکر اسی آخرت کی طرف مبزول کر لیں فیصلہ کریں کہ ہم طالب دنیا ہیں یا طالب آخرت اگر محض دنیا کے طالب ہیں اور جو سوچتے ہیں دنیا کے لیے سوچتے ہیں تو یہ بہت ہی گھاٹے کی سوچ ہے اگر ہم دنیا کے حریص ہیں اور بہت کچھ کما لینے کے باوجود ہم سیر نہیں ہوتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نہیں سوچتے تو یہ بہت ہی خسارے والی فکر اور سوچ ہے نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کو بدعا دی ہے حالانکہ آپ رحمت اللہ عالمین مگر یہ بندہ جو دنیا میں آئے اور دنیا کا ہو کر رہ جائے اس کی تمام تر سوچ دنیا کے لیے ہو تو اس کے لیے بدعا مذکور ہے فرمایا کہ تائسہ عبد الدینار تائسہ عبد الدرحم تعیس عبد الخمیسا تعیس عبد الخمیل تعیس ون تقس و ادا شیخ فلن تقش اے اللہ وہ شخص جو دنیا کا طالب ہے اور دنیا کا پجاری ہے اسے تباہ و برباد کر دے اسے اس طرح ہلاک کرنا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے اور کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ملے اس تکلیف میں تڑپتا رہے تڑپتا رہے حتیہ کہ موت کے منہ میں چلا جائے ان عورت یا روزیہ وہ علم سخت جس کے کردار کا خلاصہ یہ ہے اسے کچھ دیا جائے تو خوش ہے اور نہ دو تو ناراض ہے اللہ یہ بندہ بربادی کا مستحق اور تباہی کا مستحق تو یہ طالب دنیا کے لیے نبی علیہ السلام کی بدعا ہے لوکان البن اعظم آبادیان من ذہب لب ولا یم لو جو آدم التراب اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی فکر کرے گا اور فرمایا کہ بنو آدم کے پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی وہ دنیا کی طلب میں اور دنیا کے حرص میں محب رہے گا اپنی موت کو فراموش کر دے گا حتیٰ کہ موت اچانک اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دے گی اور وہ شخص اچانک ہی قبر میں داخل ہو جائے گا جو اس کا مال ہے وہ وارث تقسیم کر رہے ہوں گے اور وہ قبر میں اللہ تعالیٰ کو اس مال کا حساب دے رہا ہوگا تو کیسا بندہ بننا ہے یہ جو طالب دنیا ہے جس کے لیے بدوائیں ہیں جس کے لیے ہلاکت کی وعیدیں ہیں اور جس کے لیے یہ خطرناک انجام ہے کہ طلب دنیا میں اچانک کی موت آ جائے گی اور وہ قبر کی وادی میں دھکیل دیا جائے گا ان وحشتوں ظلمتوں اور سانپوں اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے ٹھکانے میں جو کہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اس کے برعکس آخرت کیا ہے جس کی سوچ ہمارے لیے ضروری ہے آخرت کی جو پہلی سیڑھی ہے جو اس سیڑھی کا پہلا زینا وہ قبر ہے اس کی کیا حقیقت ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لولا اللہ تدافن لدعوت اللہ اس میں القبر میں نے کئی بار یہ سوچا کہ دعا کر دوں اللہ رب العزت تمہیں تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے تاکہ یہ عذاب قبر سن کر تمہارے دل نرم ہو جائیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور تمہاری ہمتوں اور صلاحیتوں کا محور آخرت بن جائے لیکن پھر میں نے یہ دعا نہیں کی کیونکہ اگر تم تھوڑا سا عذاب قبر سن لو گے تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے کوئی قبرستان نہیں جائے گا اس قدر دہشت اور خوف تاری ہو جائے گا یہ حقیقت آخرت ہے پہلی اسٹیج کہ تم اگر تھوڑا سا عذاب قبر سن لو یا اس کی جھلک دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ قبروں میں کیا ہوتا ہے القبر و اما روزہ تمہیں ریاض و اما حفرت میں حفر نار یہ قبریں کسی کے لیے مستقل جنت کا باغیچہ ہوتی ہیں اور کسی کے لیے مستقل جہنم کا گڑھا ہوتی اور بہت ہی دردناک عذاب اس قبر میں لاحق ہوتا ہے تو اس آخرت کی تیاری کی دعوت ہے وہ آخرت جس کی ہولناکیاں جب انسان دیکھے گا تو نبی اسلام کی حدیث پر غور کرو لو ان رجولن یو جرو اللہ بجے ہی من یوم ولد إلى يوم یوم یموت في مرضات الله اللہ لحق یوم القیام ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گرا دیا جائے اور بڑھاپے تک اس کو گھسیٹا جائے چہرے کے بل اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں اسے عذاب دیا جا رہا ہے اور چہرے کے بل گھسیٹا جا رہا ہے پیدا ہوتے ہی عمل شروع ہوا اور بڑھاپے میں اس کی موت واقع ہوئی اور اس کو مسلسل گھسیٹا گیا یہ سو سال کا مرحلہ اسے مسلسل اللہ کی راہ میں ستایا گیا تکلیفیں دی گئیں اور چہرے کے بل گھسیٹا گیا لحق کرا یوم القیامہ جب قیامت کے دن یہ شخص قیامت کے منظر دیکھے گا تو اپنی دنیا کے یہ سارے عمل حقیر جانے کا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہ قیامت کی ہال نہ کیا کیسے چھٹکارا پاؤں گا اس سے بڑھ کر جب سور پھونکا جائے گا تو فرشتے بھی ارض محشر کی طرف اٹھیں گے وہ فرشتے جنہوں نے صدیوں اللہ تعالی کی عبادت کر رکھی ہے جس فرشتے کو پیدا ہوتے ہی قیام میں کھڑا کیا گیا وہ قیامت تک قیام میں رہے گا جس فرشتے کو پیدا ہوتے ہی رکوع میں ڈال دیا گیا وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا اور جو فرشتہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گرا دیا گیا وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا وہ عرض معاشر کی طرف بڑھے گا سارے فرشتے سارے ملائکہ اور ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سبحانہ کا ما عبدنا کا حق عبادت اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے حالانکہ صدیوں کی عبادت ان کے ساتھ موجود ہے لیکن یہ کیا آخرت ہے کیا قیامت ہے اور کیا اس کی ہولناکیاں ہیں کہ فرشتے اپنی صدیوں کی عبادت کو حقیر سمجھیں گے اور مسلسل یہ الفاظ دہرائیں گے کہ سبحانک تو پاک ہے ما عبدنا کا حق عبادت ہے ہم تیری کما حقوق اور عبادت نہیں کر سکے رسول اللہ کا فرمان ہے لو لم سا ماحق تم کلیلا بلا بکی تم کثیرا بما داجا تم نسا کم اللہ فروش کم آخرت کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ اپنی بستروں کی لذتیں بھول جاؤ اور بستروں کی نیندیں بھول جاؤ جنگلات کی طرف نکل جاؤ اور مسلسل اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگو آہوزاری کرنے لگو اور رونے لگو یہ آخرت ہے جس کی طلب انتہائی ضروری ہے کہ اس سے بچاؤ مطلوب ہے ان تکلیفوں سے چھٹکارا مطلوب ہے امن اراد الآخرہ جو ارادہ آخرت کر لے کہ اس کا دھیان آخر کی طرف منظور ہو جائے جیسا کہ سلف صالحین تھے ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ احواد القبور میں لکھتے ہیں کہ سلف صالحین جب کبھی محسوس کرتے کہ یہ دل غفلت کا شکار ہو رہا ہے اور آخر کی طرف توجہ میں کمی آ رہی ہے تو وہ کسی لوہار کی بھٹی پر چلے جاتے اور آگ میں پگھلتا ہوا لوہا دیکھتے کہ آگ نے لوہے کو سرخ کر دیا حتیٰ کہ پگھلا دیا پھر وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے یہ تو دنیا کی آگ ہے جس نے لوہے کو پانی بنا دیا قیامت کی آگ نار و کم ہاد ہی جز من سبعین جز من نار جہنم قیامت کی آگ تو دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ گرم ہوگی اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا تو کیا ان کے احوال ہوں گے اور کیا ان کی کیفیت ہوگی یہ صرف صالحین کی سوچ کا محور کہ کبھی اگر غفلت کا غبار محسوس کرتے تو وہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور فکر آخرت کو زندہ جاوید کرنے کے لیے کسی لوہار کی بھٹی کا قصد کرتے جلتی ہوئی آگ دیکھتے اور پگھلتا ہوا لوہا دیکھتے قاسم بن محمد عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں ساتھ سفر کر رہے تھے فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ عبداللہ بن مبارک ہم سے کس چیز میں سبقت لے گیا وہ ہماری طرح بشر ہے انسان ہے نمازیں روزے سب برابر چلتے ہیں حدیثوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہمارا بھی تعلق ہے مگر ان کی شہرت اور ان کا علمی مقام اور ان کی نیک شہرت جو ہے وہ ہم سے کہیں آگے ہے اس کی کیا وجہ ہے فرماتے ہیں کہ یہ بات میں پورے سفر میں سوچتا رہا ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ ڈالا ایک شاگرد نے ان کی دعوت کی تھی اس دعوت میں چلے گئے رات کا کھانا کھا رہے تھے اچانک چراغ بجھ گئے اور کمرے میں شدید اندھیرا پھیل گیا وہ جو میزبان تھا وہ چراغ درست کرنے لے گیا اور جلد ہی چراغ ٹھیک کر کے لے آیا روشنی ہو گئی ہم نے روشنی میں دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی وجہ کیا تھی جو ہی کمرے میں اندھیرا ہوا انہیں قبر کی تاریخی یاد آ گئی اور قبر کا اندھیرا یاد آ گیا کہ یہ کمرہ اتنا تاریخ ہو گیا ہے کہ چھوٹی سی قبر منو مٹی تھلے کتنی تاریخی ہوگی اور کتنا اندھیرا ہوگا یہ سلف صالحین کی سوچ کا محور جب بھی سوچتے آخرت کا سوچتے اور یہی یہاں پر دعوت ہے بمن اراد الآخرہ جو شخص ان سارے خوفناک امور کو دیکھے اور سوچے اور پھر ارادہ آخرت کر لے ارادہ آخرت کرنے کے بعد عمل کے لیے کوئی وقت مقرر نہ کرے اس رمضان سے میں نیکی شروع کر دوں گا اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں نیک امال شروع کر دوں گا نہیں فوری طور پر نبی اسلام کی حدیث ہے من خاف ادلجا من ادلجا رجا بلغ المنزل جس شخص کے دل میں خوف آ جائے آخرت کا وہ اسی وقت سفر شروع کر دیتا ہے کسی تاخیر کے بغیر کہ میں رمضان سے نیکیاں شروع کر دوں گا نہیں اسی وقت ادلج یہ ادلج دلجہ سے ہے جس کا معنی رات کی تاریخی میں سفر کرنا وہ پھر رات کے اندھیرے نہیں دیکھتا اور ان اندھیروں کی تنہائیاں نہیں دیکھتا کہ جنگل کا سفر ہے پتہ نہیں جانور کیا سلوک کریں نہیں ادلج وہ اسی وقت اندھیروں میں داخل ہو جاتا ہے اور تاریخ راتوں کا مسافر بن جاتا ہے مقصد یہ کہ عمل صالح اسی وقت شروع کر دیتا ہے من عدل جب الگ المنزل منزل فرمایا کہ جو رات کی تاریکی میں فوراً داخل ہو جائے وہ مسافر سب سے پہلے منزل میں پہنچ جاتا ہے وہ تاخیر نہیں کرتا دیر نہیں کرتا حبیب ایک نوجوان تھے تابعین میں سے ان کی والدہ ان کو رات کو جگاتی قیام اللیل کے لیے تو اس کے جملے یہ ہوتے حبیب بیٹے اٹھو صالحین کے قافلے روانہ ہو چکے ہیں بس میں اور تو پیچھے رہ گئے اٹھو لوگ جا چکے اور صالحین روانہ ہو چکے یہ قافلے ایک ایک کر کے نکل چکے اپنی منزل کی طرف جو کہ جنت ہے صرف تو اور میں پیچھے رہ گئے جلدی اٹھو ہم بھی کسی قافلے میں شامل ہو جائیں کیونکہ جو فکر آخرت کر لے اور پھر آخرت کا حصول اس کا مطلوب بن جائے وہ پھر فوراً عمل صالح شروع کر دیتا ہے فرمایا کہ اللہ ان نصر اللہ غالیہ اللہ ان نسل اللہ الجنہ خبردار اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے تمہاری نظر جنت کی طرف ہو اور رات بھر سوئے رہو تمہاری نظر جنت کی طرف ہو اور اعمال صالحہ سے ایک واجبی تعلق ہو یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا اللہ ان صرط اللہ الجنہ خبردار اللہ کا سودا جنت جس کے حصول کے لیے بڑی دو کرنی پڑے گی بڑی محنتیں ریاستیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی بڑے مجاہدے کرنے پڑیں گے تبھی یہ مہنگی ترین دولت حاصل ہوگی لمود سعود انفل جنت خیر و دنیا و معافی ہے جنت کی ایک بالش کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے تم دنیا کے ایک پلاٹ کی خاطر محنتیں کرتے ہو تو وہ جنت جس کی ایک بالشت دنیا و معافی ہا سے قیمتی ہے اس کے لیے کوئی محنت درکار نہیں کوئی جد و جہد درکار نہیں نہیں اس کے اگر طالب ہو تو ابھی سے تاریخ راتوں کے مسافر بن جاؤ اور اپنے آپ کو منزل کی طرف ڈال دو یہ پہلی شیخ ہے اس آیت کریمہ کی بمن اراد الآخرہ جس شخص کا ارادہ ارادہ آخرت بن جائے دنیا سے ایک واجبی تعلق جوڑ لے لیکن اصل وہ آخرت کا مقیم ہو رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کن فت دنیا کا ان کا غریب عابر سویر کہ دنیا کے ساتھ ایسا تعلق رکھو جیسے تم یہاں اجنبی ہو مسافر ہو یا کوئی راستہ عبور کرنے والے ہو راستہ عبور کرنے والا اس راستے کو ٹھکانہ نہیں بنا لیتا بلکہ عبور کر کے روانہ ہو جاتا ہے تو یہ گزر ہے اصل منزل آخرت کی ہے تم آخرت کے مقیم بن جاؤ اور آخرت کی سوچ اور طلب تمہارا محور بن جائے اب اس کے لیے کیا کرنا ہے بس آ سایہ یہ دوسری ہے کہ اس کی کوشش شروع کر دے یہ سایہ جو ہے سعین کوشش کرنا اس کوشش میں تیزی کا معنی موجود ہے کوشش میں سستی نہ ہو بتوا بھی عمل ہو لم یسر بھی نصب ہو جس شخص کا عمل آج کمزور ہے عمل کی رفتار سست ہے کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو تیز نہیں کر سکے گی وہاں کی تیزی تو چاہیے وہاں کا تو ایک جو دن ہے حشر کا دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے سورج سر پہ کھڑا ہوگا اپنی تمام تر حدتوں اور تمازتوں کے ساتھ اس دن کا جلدی گزرنا ہر شخص چاہے گا اور جلدی گزرے گا نبی اسلام کی حدیث ہے کہ پچاس ہزار سال کے برابر دن کچھ لوگوں پر یوں گزر جائے گا جیسے زہر اور اثر کا وقفہ ہوتا ہے دو تین گھنٹوں میں گزر جائے گا لیکن اس کے لیے عملی تیزی چاہیے آج تیزی پیدا کر لو تاکہ یہ موقف کا دن شدید ترین دن تیزی کے ساتھ گزر جائے ورنہ وہ بڑا ہولناک دن ہے اور بڑی ہولناکیوں کا سامنا کرنا ہوگا کئی فتح خون ان تم یوم یجہ شیبہ ایسا ہولناک دن ہے کہ دودھ پیتا بچہ اس دن کو دیکھے گا تو فرد غم سے بوڑھا ہو جائے گا حالانکہ بچوں کے کوئی احساسات نہیں ہوتے انہیں ماحول کی کوئی نہ شعور ہوتا ہے اور نہ کوئی معرفت ہوتی مگر اس دن کا شعور بچوں پر بھی تاری ہوگا حالانکہ وہ معصوم ہیں کوئی معصیت نہیں کی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا نبی اسلام کا ایک فرمان ہے کہ جو عورتیں حمل سے اٹھیں گی وہ قیامت کی شدتوں کو دیکھ کر حمل وضع کر دیں گے اور جو بچے پیدا ہوں گے کیا ان کا گناہ ہے کیا ان کی معصیت ہے ابھی تو جنم لیا ہے انہوں نے لیکن اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹ جائیں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں چمٹ جائیں گے ان کے ساتھ تو کتنا یہ ہولناک دن ہے یہ معصوم بچے کے احساسات ہیں لیکن وہ لوگ جو قدم قدم پر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور معصیتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں جب وہ اس دن میں داخل ہوں گے تو کیا ان کا حال ہوگا تو اس کا علاج موجود ہے اعمال صالحہ کی شکل میں اور تیزی کے ساتھ ممبتا بھی عمل یسر بھی نصب صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جس کی آج عمل کی سواری کمزور ہو گئی اور کوتاہ رفتار ہو گئی کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو تیز نہ چلا سکے گی ہر جگہ سستی رہے گا اور ناکامیوں کے گڑھے میں گرتا ہی جائے گا تبھی تو قرآن نے جب عمل صالح کی باری آتی ہے تو تیزی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ قرآن نہیں کہتا تو پھر رو اللہ دوڑو اللہ کی طرف بھاگو اپنے رب کی طرف دوڑنا بھاگنا یہ عمل صالح کی طرف اشارہ ہے سارے الا مغفرت میں رب کم بجنا لب کو دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف قرآن نے تیزی اختیار کرنے کا حکم دیا فصل ولا فکر اللہ جمعے کا دن کہ جمعے کے لیے جلدی کرو تیزی کرو مسجد میں پہلے پہنچنے کی کوشش کرو بہت زیادہ اجر و ثواب لے کر لوٹو گے یہ تیزی مطلوب ہے جس طرح کی تیزی رسول اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی اور صحابہ کرام نے اختیار کی ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے سلام پھیرتی آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چلے گئے صحابہ اس منظر کو دیکھ کے ڈر گئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر تو ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اثر کے بعد خاص طور پہ مسجد میں بیٹھنا اور کچھ دیر اللہ کا ذکر کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت آج کیا معاملہ ہے آپ سلام پھیرتے ہی اپنے گھر روانہ ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر فرمایا کہ ذکر تو تب اور انفی بھائی تھی مجھے نماز میں یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی رکھی ہوئی دن ڈھلتا جا رہا ہے اور وہ ڈلی میرے گھر میں موجود ہے لہذا میں سلام پھیرتے ہی چلا گیا اور اپنے اہل بیت کو گھر والوں کو تلقین کر کے آیا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ ڈلی غربا اور فقرا میں بانٹ دی جائے وہ ڈلی رات بھر میرے گھر رہے مجھے یہ منظور نہیں قبول نہیں تو دن ڈھلتا جا رہا تھا اور ڈلی ابھی تک موجود تھی اس لیے میں نے تیزی اختیار کی اور گھر والوں کو نصیحت کر کے آیا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ سارا سونا غربا میں تقسیم کر دیا جائے یہ یعنی دنیا کی رغبت ہی نہیں اصل توجہ آخر کی طرف ہے لو کان ما ما احب ان احدا لي لیبا مجھے یہ بات گوارا ہی نہیں کہ احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے یہ بات پسند ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی چاہو تو مدینے کے سارے پہاڑ سونے کے بنا دیں اور سارے کنکر جو ہیں ہیرے بنا دیں جواہرات بنا دیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں ہم ایسا کرنے پر قادر اگر آپ کی خواہش ہو تو ایسا کر دیا جائے فرمایا کہ یا اللہ نہیں وہ آ یومن اجوا یوما میری تو یہ خواہش ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوک سے گزاروں ایک دن فاقہ کروں اور کھانے پینے سے ناغا کروں یہ پیارے پیغمبر کی تیزی کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھتے ہی وہ سارا سونا بانٹنے کا حکم دیا اور وہ بھی غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ واقعہ آپ کو یاد ہیں جنگ بدر میں بھی پیش آیا اور جنگ عہد میں بھی مارکا جاری ہے اور ایک شخص نبی اسلام کے پاس آیا میدان بدر میں آیا عمیر ابن حمام اس کا نام اور ایک شخص اور جنگ عہد میں آیا جس کا نام مذکور نہیں ہے دونوں کی جھولی میں کھجوریں اور کھجوریں کھا رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مارکے میں کود جاؤں اور سینے پر زخم کھاتے ہوئے اپنی جان اللہ کو پیش کر دوں تو مجھے کیا ملے گا کیا میرے گناہ بخش دیے جائیں گے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رکھا ہے فرمایا اگر تم اس طرح جاؤ گے اس میدان بدر میں میدان عہد میں اور شہید ہو جاؤ گے تم کو جنت ملے گی جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہوگا تو اپنی کھجوروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے پیارے پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارت مل گئی اب اگر تمہیں کھانے بیٹھوں تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی اور مجھے تو فوری جنت چاہیے کھجوریں ایک طرف ڈال دیں اور مار کے میں کود گئے اور شہید ہو گئے یہ منخاف ادلج جی، جس کے دل میں خوف آ جائے وہ پھر بلا تاخیر میدان میں داخل ہو جاتا ہے اور نیکیاں اختیار کر لیتا ہے اور وہ اعمال صالح کو ٹالتا نہیں ہے بس آخرت کی دھن سوار ہو گئی فوری تاریخ راتوں کا مسافر بن گیا اعمال صالح شروع کر دیے موسموں کی پرواہ نہ کی تاریخیوں کی شدتوں کی پرواہ نہ کی بس آخرت مطلوب ہے اس کے لیے ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہے یہ صحابہ کرام کا منج انس بن نظر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام نے عارضی طور پہ جنگ عہد سے پسپائی اختیار کی اور یہ پسپائی بزدلی کی بنا پر نہیں تھا بلکہ کفار کی اچانک یلغار اس قدر اچانک تھی کہ ایک حواس باخذے کی کیفیت تاری گئی ان حالات میں میدان سے باہر آنا اور نئی حکمت عملی ترتیب دینا اور ایک نئی طاقت کے ساتھ میدان میں دوبارہ لوٹنا یہ جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور صحابہ بھی اسی لیے پیچھے ہٹے مگر ایک صحابی آگے بڑھتے جا رہے ہیں انس بن نظر رضی اللہ عنہ راستے میں سعد بن معاذ نظر آئے اور کہا کہ سعد کہاں جا رہے ہیں انی آجے دو ریحل جنت احد مجھے تو عہد پہاڑ کے نیچے سے جنت کی خوشبو آ رہی اور تم جنت کو چھوڑ کر کہاں دوڑے جا رہے چنانچہ آگے بڑھتے ہی گئے اور مشرقوں میں داخل ہو گئے بہت زخم کھائے حتیٰ کہ شہید ہو گئے اور کفار نے لاش کا مسلح کر دیا آزا کاٹ دیے ہونٹ کاٹ دیے ناک کاٹ دیے آنکھیں نکال دی کان کاٹ دیے اور سینے پر اسی سے زیادہ زخم کھائے پہچانے نہ جا سکے یہ لاش کس کی ہے ان کی بہن کو اپنے بھائی کا انتظار تھا انس کا جب دیکھا کہ وہ بھائی گھر نہیں پہنچا تو ان لاشوں کو دیکھنے گئی تو بہن نے پہچانا ایک پورے کو دیکھ کر کہ یہ میرا بھائی انس بھی نظر یہ جنت کے مشتاقین اور جنت کے طالب جن کے اوپر آخرت کی دھن سوار ہے طلب آخرت کی وہ جانتے ہیں کہ ان اجسام حکم النار لا تخوا کہ تمہاری یہ چمڑیاں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو پھر کیسے گزارا ہوگا پھر ان پر جنت کے حصول کی دھن سوار ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے بس آل پھر وہ فوراً وہ کوشش شروع کر دے جو واقعی آخرت کی کوشش تیزی کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ اور کسی تاخیر کے بغیر وہ آخرت کا طالب بن جائے جنت کا طالب بن جائے اللہ رض کے رسول کے فرامین کو اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے لگے یہاں ایک نقطہ اور قابل غور ہے بس ایسا کہ اس کی کوشش بھی آخرت کی ہو بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ مگر ان کی کوشش آخرت کی نہیں ہوتی آخرت کی کوشش ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہو وہ کوشش جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم ان یعنی کوشش سے مراد وہ عمل جو اللہ کے رسول نے کیا صحابہ کرام نے کیا وہ آخرت کی کوشش ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر طالب آخرت کون ہوگا اور طالب جنت کون ہوگا آپ سے بڑھ کر آخرت کی کامیابیوں کے حصول کا امیدوار کون ہو سکتا ہے اس کے لیے جو کچھ آپ نے کیا وہی ہم کریں گے تو یہ آخرت کی سچی کوشش ہوگی اور جو کچھ آپ نے نہیں کیا اگر ہم وہ کریں گے تو وہ آخرت کی کوشش نہیں ہوگی بلکہ وہ کوشش انسان کو جنت سے دور کرتی جائے گی اور سرات مستقیم سے دور کرتی جائے گی جس کی ایک مثال یہ کل یا پرسوں آنے والی ایک رات ہے جسے ہم شب برات بولتے ہیں میرے دوست اور بھائیوں کو تعصب کی بات نہیں ہے لیکن ایک حقیقت آپ کی طرف منتقل کرنا چاہ رہا ہوں کہ شب برات کو جاگنا قیام کرنا خصوصیت کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کے منحج اور صحابہ کی سنت سے قطع ثابت نہیں اور اس کا ذکر اگر ملتا بھی ہے تو وہ ضعیف اور واحد اور حدیث میں ملتا ہے جو صحت اور استدلال کے قابل نہیں تو اگر ہم طالب آخرت ہیں تو اس میں کیا رکاوٹ ہے ہم وہ کام کریں جو امام الانبیاء نے کی اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کے پیار کے تقاضے کیا ہیں محبت کے دعوے تو ہوں لیکن عمل میں آپ کی مخالفت ہو عمل میں آپ کی سنت سے تجاوز ہو اور عمل میں ہم برادری کو دیکھیں اور اپنی قوم کو دیکھیں اور آبا اجداد کو دیکھیں تو پھر یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ طالب آخرت کی سوچ ہے طالب آخرت کی سوچ اس کا محور جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑھ کر نہ کوئی متقی ہے اور نہ کوئی عالم ہے اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑھ کر کسی کا تعلق باللہ نہیں ہے اور کسی کے اللہ کی طرف انابت نہیں ہے اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی طالب آخرت نہیں ہے تو پھر آپ نے طلب آخرت کے لیے اور طلب جنت کے لیے کیا کیا ہم بھی وہی کریں اس میں کیا رکاوٹ ہے اس میں کیا خرابی ہے کہ اپنے حبیب کی اتباع ہو اور اپنے حبیب کی سنت کو گلے سے لگا لیں صرف صالحین تو اس میں بہت ہی مشاق تھے ایوب اسختیانی رحمہ اللہ اس قدر پیارے پیغمبر کی اطاعت کے حریث ہیں فرماتے ہیں کہ وہ حب و کا راسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں خارش ہو تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کس طرح خارش کی تھی میں بھی اسی طرح کھجلاؤں اسی طرح خارش کروں ہر معاملے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی سوچ کا محور کیا تھا عبادات میں تو آپ کی اطاعت ہے ہی نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں حج کیسے کرنا ہے جیسے آپ کرتے ہیں لیکن دیگر امور میں بھی وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کے حریض تھے اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے مسکراتے تھے ویسے مسکراتے اللہ کے پیارے پیغمبر کی چال کیسی تھی اس طرح چلنے کی کوشش کرتے ان کی چال میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی چال دکھائی دیتی اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے اٹھتے اور کیسے بیٹھتے حتیٰ کہ صحابہ کا قول ہے کہ کان اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حد وسن تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سب سے قریب تھے آپ کی اتباع میں اور آپ کی مثل بننے میں آپ کی مشابت اختیار کرنے میں سب سے قریب عبدالحمد مسعود تھے تبھی تو نبی اسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا ایک دن صحابہ ان کی پتلی ٹانگیں دے کر ہنس پڑے ابن مسعود رضی رن ہو بہت ہی لاغر تھے بہت ہی دبلے تھے اور بہت ہی کمزور تھے مگر ایمانی طاقت سے مالا مال تھے جسمانی اعتبار سے کمزور تھے ایک دن صحابہ کو پنڈ پوری نظر آ گئی اور صحابہ ہنس پڑے نبی اسلام کو یہ بات گوارا نہ ہوئی آپ نے فرمایا کہ لہو میرے عبداللہ کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو جب کل قیامت قائم ہوگی میرے عبداللہ کی صرف یہ دو ٹانگیں اللہ کے ترازو میں اور میزان میں ڈالی جائیں گی اہد پہاڑ سے بھاری ہوں گی ان کا وزن اہد پہاڑ سے زیادہ ہوگا جبکہ وہی میزان صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رب سمین لا عند اللہ جناح بہودا بہت سے موٹے تازے انسان آئیں گے اور ان کو اللہ کے میزان میں ڈالا جائے گا اور ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اعمال سارے ساتھ ہوں گے نیکیاں ساتھ ہوں گی عبادات ساتھ ہوں گی لیکن وزن کوئی نہ ہوگا کیونکہ وہ عبادات تو ہیں مگر ان عبادات میں اللہ کے حبیب کی سوا نہیں تو میرے بھائیوں اگر طالب آخرت ہو تو پھر سایہ اس کا ایک معنی یہ کہ وہ کوشش کرو جو واقعی آخرت کی کوشش ہے اور وہ کوشش وہ ہے جو امام الانبیاء نے کی آپ کے متبع بن جاؤ اور آپ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رات جو آنے والی ہے پندرہویں شابان اس کو شب فراد کہا جاتا ہے اس کا نبی اسلام کی اتباع سے کوئی تعلق نہیں اگر آپ سے محبت ہے تو وہ کام کرو جو آپ نے کیے اگر ہر رات آپ قیام کرتے ہیں اس رات بھی قیام کر لیجئے لیکن اگر ہر رات قیام نہیں کرتے اس رات کے قیام کی تخصیص شرحن ثابت نہیں بلکہ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے کہ جب یہ دن آ جائے تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو یہ حدیث سخت ترین موضوع حدیث جو سب سے قوی حدیث پیش کی جاتی ہے وہ جامع ترمزی کی ام المومنین کی روایت سے کہ آپ کا ارشاد ہے جب یہ رات آتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور جو لوگ جاگرے ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر لیکن یہ حدیث بھی سخت ترین ضعیف ہے اس حدیث کے راوی جس کو روایت کرنے والے امام ترمزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ حدیث لے کر اپنے شیخ امام بخاری کے پاس گیا کہ یہ حدیث کیسی ہے اس پر کیا حکم ہے امام بخاری نے فرمایا کہ اس کی صنعت میں دو جگہ انقطاع ہے دو جگہ صنعت ٹوٹی ہوئی منقطع ہے ایک اس کی صنعت کا راوی حجاج ابن ارتاط جو یہی ابن بھی کثیر سے روایت کر رہے ہیں اور دونوں کا سما ثابت نہیں دوسرا یہ اس حدیث کو عروا سے روایت کر رہے ہیں اور یہ عروا سے سما ثابت نہیں ہے اس حدیث کو معزل کہا جاتا ہے اور یہ شدید ترین ضعف کی علامت ہے تو ایسی ضعیف حدیثوں سے مسائل ثابت نہیں ہوتے اگر ہم نے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے تو ایسے اعمال کا تتبع کریں جو پیارے حبیب نے کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جس شخص کے دل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت ہوگی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کی طلب کی جستجو ہوگی اور پھر وہ اسی حدیث اور سنت کا متبع بن جائے وہ اللہ کا بڑا ہی مقرب ہے بڑا ہی محبوب ہے تو وہ سایہ سایہ کا واضح ترین معنی یہ ہے کہ امام الانبیاء کا متبع بن جائے جو کام کرنے لگے پہلے سوچے کہ یہ کام اللہ کے پیغمبر نے کیا یا نہیں کیا اگر نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا چاہے وہ سونے اور چاندی کا کیوں نہ ہو اور اگر کیا ہے پھر میں کروں گا لیکن کیسے بالکل ویسے جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا یہ اتباع کا حق ہے جس شخص کا یہ ذوق بن جائے یہ عادت اور طبیعت اور فطرت بن جائے وہ بڑا ہی اللہ کا مقرب ہے کہ یہ بندہ ہر معاملے میں میرے پیغمبر کی سنت کی جو سجو کرتا ہے اور یقیناً یہ لوگ کامیاب ہیں بس آئلہ یہ تیسری شرط یہ ہے وہ مومن اور وہ مومن بھی ہو ارادہ آخرت ہو نیت آخرت ہو اور اسی کی کوشش ہو اور تیسری بات یہ کہ وہ مومن ہو اس کے ایمان میں کوئی جھول نہ ہو اس کے عقیدے میں کوئی منفی شے نہ ہو توحید اس کی راسخ ہو عقیدہ اس کا مضبوط ہو اور پکا سچا مومن ہو ایمان کے چھ امور ہیں انتمن اب اللہ ب ملائکت ہی و بھی ہی رسول بل یوم آخر بل قدر و بشر اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان روز آخرت پر ایمان اور پھر تقدیر پر ایمان اچھی ہو یا بری ہو یہ چھ ارکان ایمان ہیں جس طرح پانچ ارکان اسلام ہیں اس طرح چھ ارکان ایمان ہیں ان تمام ارکان کے بارے میں اس کی سوچ اس کی معرفت اس کا علم بالکل کتاب و سنت کے نصوص کے مطابق میں یکفر بل ایمان فقط حابط عمل ہوں جو شخص امور ایمان میں سے کسی ایک امر کا انکار کر بیٹھا کفر کر بیٹھا اس کی سوچ اگر شریعت کی سوچ کے مطابق نہ ہوئی فقط حابط عمل ہو اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے سارے اعمال باطل ڈائیں گے رائے گاہ جائیں گے محنتیں کی ہوں گی مشقتیں کی ہوں گی مگر فائدہ نہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا کا حدیث الخاشیہ وجوہ یوم دن خاش عامل الناصبہ تسلا نارن حامیہ یہ قیامت کی ہولناک خبر ہے بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے رسوا ہوں گے سیاہ ہوں گے ان پر ذلت کی تہیں جمی ہوں گی کیا قصور ہے ان کا کیا یہ لوگ بے نماز تھے بے عمل تھے فرمایا کہ نہیں عام عمل کرنے والے تھے اور بے تحاشا عمل کرنے والے نا اتنے عمل کرنے والے کہ عمل کر کر کے تھک جایا کرتے تھے بے تحاشا عمل کرتے تھے لیکن تسلا نار حامیہ قیامت کے دن دہتے ہوئے آگ کا لقمہ بن جائیں گے اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے یا تو وہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کے طریقے کے خلاف ہوں گے یا وہ عمل تو ہوں گے مگر عمل کی اساس نہ ہوگی اساس کیا ہے وہ وہ مومن کہ عمل کرنے والا خالص اور پکا مومن ہو توحید میں پختہ ہو سنت میں پختہ ہو اور ان سارے امور ایمان میں پختہ ہو اس کی سوچ غلط نہ ہو فرشتوں پر ایمان ہو جیسا ایمان لانے کا حق ہے اگر ایک شخص فرشتوں کو مانے لیکن مشکل کشا کے طور پر اس نے فرشتوں کو نہیں مانا ایک شخص اگر رسولوں کو مانے لیکن اس طور پہ کہ رسولوں کا یہ شعبہ ہے کہ وہ مشکل کشائی کرتے ہیں حاجت روائی کرتے ہیں اور رسول جو ہیں حاضر ناظر یا عالم الغیب ہیں اس نے رسولوں کو نہیں مانا جس طریقے سے شریعت منوانا چاہتی ہے بالکل ویسے مانے اور ویسے قبول کرے ورنہ محبت میں تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور فرت محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو مانا اور فرت محبت میں انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو کیا ان کا ایمان قابل قبول ہوگا حالانکہ جو کچھ کیا محبت میں کیا میرے دوست اور بھائیوں محبت کی اساس جو ہے وہ کتاب و سنت ہے اپنی محبت کو لغامے ڈالو قرآن و حدیث کی اپنے اس تعلق باللہ کو اور تعلق بالرسول کو لغامے ڈالو کتاب و سنت کی اور اس دائرے کے اندر محدود ہو جاؤ تو یہ ایک اساسی شرط ہے وہ مومن کہ آخرت کی کوشش کرنے والا مومن بھی ہو خالص مومن خالص موحد اس کے عقیدے میں عبادات میں اعمال میں کسی قسم کا شرک نہ ہو ایک اللہ کو حاجت روا مانے ایک اللہ کو مشکل کشا مانے اور کسی کو نہیں اسی اللہ کو سجدہ کرے اسی کے لیے قیام ہے اسی کے لیے عبادت ہے اور کسی کے لیے نہیں یہ اس کا ٹھوس عقیدہ ہو اس ایمان کی صحت اور سلابت کے ساتھ ہو آخرت کی تیاری کرے یہ تین باتیں ہو گئیں آخر میں نتیجہ آ گیا فلائی کا نسا یہ مشکور آ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر کوشش کی قدر کی جائے گی بڑی قدر کی جائے گی قدر کرنے والا اللہ رب العزت ہے وہ کیسی قدر کرے گا صلاح دینے والا اللہ رب العزت ہے وہ کیسا صلاح دے گا بس تم تین چیزیں پیدا کر لو ایک ارادہ آخرت اور آخرت کے تم مقیم بن جاؤ دنیا کے ساتھ ایک واجبی تعلق ہو لیکن اصل محنت کا محور جو ہے وہ طلب آخرت ہو اور دوسری چیز یہ کہ کوشش بھی آخرت کی ہو اس کے خلاف نہ ہو اس کوشش کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع میں ہر عمل ہو نماز پڑھنے جاؤ تمہیں پکا یقین ہو کہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ بالکل پیارے پیغمبر کی نماز ہے میری برادری کی نہیں میری قوم کی نہیں میرے باپ دادوں کی نہیں مسجد کی محلے کی مسجد کے مولوی کی نہیں بلکہ بالکل وہ نماز ہے جو اللہ کے پیغمبر نے پڑھی حج کرنے جاؤ ایک بصیرت لے کر ایک یقین لے کر کہ جو حج کرنے جا رہا ہوں یہی حج امام الانبیاء نے کیا ہے وہ طریقہ نہیں جو مجھے برادری نے سکھا دیا ابا اجداد نے سکھا دیا جو رواجوں پر قائم ہے بلکہ نہیں خالص اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ بس علاسہ تو یہ دوسری شرط ہے کہ واقع اسی کی کوشش تیزی کے ساتھ شروع کر دے ایک جد و جہد ہو فوری ہو اور تیزی کے ساتھ ہو اور تیسری بات ہے وہ مومن وہ مومن ہو پختہ توحید والا ہو راسخ ایمان والا ہو اور یہ توحید اور ایمان یہ ہر قدم پر بندے کے ساتھ رہنا چاہیے ہر نیکی کی اساس توحید ہے ہر نیکی کی اساس یہ قوی ایمان ہے یہ تین شرطیں پیدا ہو گئیں جمع ہو گئیں تو فلائی کا کان نسا مشکورہ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر کوشش کی قدر کی جائے گی اور قدر کرنے والا اللہ رب العزت ہے بے تحاشا دے گا بے تحاشا وہ دیجیے خود سے آپ سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہ اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادا ذکر ابدی فی نفس ہی زکر تو فی نفسی ذکر فی ملائن زکر تو فی ملائن خیر ملائی میرا بندہ اگر تنہائی میں اپنے نفس میں مجھے یاد کرے گا میں اپنے بندے کو اپنے نفس میں یاد کروں گا ذکر فی ملائن اگر کسی جماعت میں بیٹھ کر یاد کرے گا زکر تو فی ملائن میں اپنے بندے کا ذکر جماعت میں کروں گا اور وہ جماعت فرشتوں کی ہوگی الملا اللہ وہ جماعت ہوگی عظیم شان فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر بندے کا نام لوں گا اور بندے کا چرچا کروں گا اور فرمایا ان تقرب منی شبرن تقرب تو الہ ان تقرب منی زران تقرب تو الہ تھا اطانی یمشی اطے تو ہر میرا بندہ اگر ایک بالشت میرے قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاؤں گا میرا بندہ اگر یہ ہاتھ میری طرف بڑھے گا میں دو ہاتھ آگے بڑھ جاؤں گا اور میرا بندہ اگر چلتا ہوا آئے گا میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاؤں گا کیسا قدردان ہے بندے کی محنت سے بڑھ کر اس کے اعمال کی قدر کرنے والا اور اس کے اعمال کی پذیرائی کرنے والا اور اعمال کو قبول کرنے والا وہ شخص جو جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا تھی اس نے راہ چلتے ایک موزی چیز کو ہٹا دیا صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما لیا جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اپنے اس عمل کی بنا پر بلکہ نبی اسلام کی حدیث ہے اور اعمال امت ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے کہ لوگ جنت میں کیسے کیسے داخل ہوں گے کن کن اعمال پر داخل ہوں گے میں نے دیکھا کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا صرف اسی عمل کی بنا پر کہ اس نے راہ چلتے ایک موزی چیز کو ہٹا دیا تھا ٹھوکر مار کے دور کر دیا کہ یہ چیز میرے کسی بھائی کو تکلیف نہ دے کسی بھائی کو ٹھوکر نہ دے دے اللہ نے اس کی اس کوشش کی قدر کی کہ یہ بندہ میری مخلوق سے محبت کرنے والا اور میری مخلوق سے خیر خواہی کرنے والا اللہ نے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما لیا فاؤلائی کا کان سائی ہو مشکورہ اللہ تعالیٰ سائی اور محنت کی قدر کرتا ہے اور فوری اس کا سلا عطا فرماتا ہے لیکن یہ سلا بندے کی محنت اور اس کی طلب کے بقدر ہے صحیح بخاری کی بحدیث اس بات کی دلیل ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستر ہزار افراد کا ذکر کیا جو بلا حساب جنت میں جائیں گے بلا حساب اس وقت اکاشا بن محسن نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے فرمایا کہ انت منہم تم انہی میں سے ہو اکاشا بیٹھ گئے جنت کی خوشخبری مل گئی ایک اور شخص کھڑا ہو گیا میرے لیے بھی دعا کر دیجیے فرمایا کہ نہیں سابقہ کا کبھی ہاں اوکاشا اوکاشا سبقت لے گیا اور یہ دین تو سابقین کے لیے ہے جن کے اندر سبقت کا جذبہ ہو آگے بڑھنے کا جذبہ ہو بالکل ویسا جیسے عمر نے کہا کہ آج اللہ کے پیارے بیگمبر نے تعاون کا کہا ہے اور آج میں بڑا مالدار ہوں آج میں سب سے بڑھ جاؤں گا ابو بکر صدیق سے بھی بڑھ جاؤں گا ابو بکر صدیق نے مجھے کبھی آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا چنانچہ اپنے گھر گئے سارے مال کے دو حصے کیے اور آدھا آدھا حصہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو پیش کر دیا عمر ماں آپ قید اپنے گھر کیا چھوڑ کر آئے اتنا مال لے کر آ گئے فرمایا کہ اب قید الحم مسلح ہوں جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں اور تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق پہنچ گئے اور وہ بھی اپنے سر پہ سامان اٹھائے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے رکھ دیا ابو بکر ماں آپ قید اپنے گھر کیا چھوڑا ہے فرمایا کہ اب قید الحم اللہ رسول اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں باقی سب کچھ لے کر آئے یہ مسابقت کا جذبہ سبقت کا جذبہ اور اللہ ایسی کوششوں کی قدر کرتا ہے باقی جو سابقین ہوں واقع جس میں سبقت کا شرف ہو بس سابقون السابقون الائے المقربون سبقت لے جانے والے دنیا میں السابقون یوم القیام وہ قیامت کے دن سابقین ہوں گے یہاں سابقون کی تکرار ہے بس سابقون سابقون پہلا سابقون دنیا کے تعلق سے ہے اے بس سابقون فی دنیا دنیا میں جو سابقین ہوں گے اور سابقون فی الآخرہ وہ قیامت کے دن سابقین ہوں گے اور سب سے آگے آگے ہوں گے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا بلال اخبر نبی بھی ارج عمل ایک فن سمے تو خشبت نالے کا پھر جن تم کیا عمل کرتے ہو میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارا شرف یہ ہے کہ تمہارے قدموں کی دمک جنت میں سنائی دیتی ہے بیما سبق تو نہیں ہے جنت بلال جنت میں میں جہاں بھی گیا تو مجھ سے آگے آگے تھا کیا عمل کرتے ہو تو واقعات یہ سبقت کا شرف ہے ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں بلال حبشی کا اللہ کے پیارے پیغمبر سے آگے آگے ہونا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بلال اللہ کے پیغمبر سے افضل ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں اللہ کے پیارے پیغمبر جب بھی باہر نکلیں گے کہیں جانے کے لیے بلال حبشی کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے آگے آگے چل کر اللہ کے پیارے پیغمبر کو پروٹوکول فراہم کریں گے یہ اللہ کے پیغمبر کا اعزاز ہوگا جیسے آج کوئی بادشاہ نکلتا ہے آگے گاڑیاں ہوتی ہیں پروٹوکول فراہم کرنے کے لیے یہ پروٹوکول کا شرف بلال حبشی کو حاصل ہوگا پھر اپنے قیم فرماتے ہیں اس کے لیے بلال کا انتخاب کیوں ابو بکر بھی تو عمر ابن خطاب بھی تو تھے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے انہیں یہ شرف کیوں دیا گیا ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے بلال حبشی رضی اللہ ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کے مؤزن تھے اور مؤزم کا کام یہ ہے سب سے پہلے مسجد میں آنا مسجد کو کھولنا وضو کرنا اور اذان دینا کیونکہ اذان دینا مؤزم کا وظیفہ ہے لہٰذا اس کے لیے اس کو سب سے پہلے آنا پڑے گا اور آنا ہوگا یہ سبقت کا شرف بلال حبشی کے لیے اخر بھی سبقت کا باعث بن گیا چنانچہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ پروٹوکول فراہم کریں گے ان کی اس کوشش کی اللہ نے قدر کی اور اللہ نے ان کو یہ صلاح دیا کہ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی دمک جنت میں سنائی دیتی ہے اور قدموں کی گونج جنت میں سنائی دیتی ہے یہ حقیقت میں اولائی کا کان ہو مشکورا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی بلکہ اللہ رب العزت بعض وقت عمل پورا نہیں ہوتا عمل ابھی ادھورا ہے اور اللہ رب العزت اپنے رضا اپنی محبتیں جنت کی نعمتیں عطا کرنے لگتا ہے صحیح بخاری کی حدیث اس کی دلیل ہے جناب خبیب کا واقعہ جو گرفتار ہو گئے تھے خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں ایک عامر نامی شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بیٹے انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں اور خبیب رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے گرفتار ہو گئے اور گرفتار کرنے والوں نے منہ مانگی قیمت سے عامر کے جو اولاد تھی ان کے آگے بیچ دیا انہوں نے خرید لیا اور اپنے گھر کی کوٹڑی میں خبیب کو بند کر دیا بوجھل بیڑیاں پاؤں میں ڈال دیں کمرہ مقفل ہے اور گھر بھی مقفل ہے اور باہر پہرے داروں کی قطار ہے ایک عجیب پہرا ہے یہ سارا سما تھا یہ سارا منظر تھا خبیب اس میں اکیلے جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور اس گھر کی ایک خاتون جس کا قصہ یہ ہے کہ اس کا بچہ خبیب نے جب پتا چلا اس کو کہ کل مجھے یہ قتل کر دیں گے اور سلی پہ چڑھا دیں گے انہوں نے ایک ریزر مانگا تاکہ اپنے بال صاف کر سکوں وہ دے دیا گیا ریزر ہاتھ میں تھا اور ایک بچہ چلتے چلتے خبیب کے پاس پہنچ گیا اور خبیب نے اس کو اٹھا کر اپنی جھولی میں بٹھا لیا خاتون دیکھی اور گھبرا گئی کہ ریزر ہاتھ میں دشمن کے ہاتھ میں اور کل ہم نے اس کو قتل کر دینا ہے اور چھوٹا بچہ اس کی جھولی میں ہے چاہے تو قتل کر دے اس کو اور چاہے تو بچے کو یرغمال بنا لے مجھے چھوڑ دو ورنہ بچے کو قتل کر دوں گا عورت ڈر گئی خویب اس کیفیت کو بھانپ گئے فرمایا کہ میں ایسا ہر کسی نہیں کروں گا یہ میرے پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے بچوں کو مارنا یہ آج کیسے مسلمان ہیں جو اندھے دھماکے کرتے ہیں بچے مارے جائیں عورتیں ماری جائیں اور جناب بوڑھے مارے جائیں کوئی ان کو پرواہ نہیں فرمایا کہ امام الانبیاء کی یہ تعلیم ہی نہیں اسی عورت کا بیان ہے کہ واللہ مار ہی تو اسیر مسل اللہ کی قسم میں نے خبیت جیسا قیدی کبھی نہیں دیکھا وہ عورت بعد میں اسلام لا چکی تھی اللہ کی قسم میں نے خبیت جیسا قیدی کبھی نہیں دیکھا ایک بار میں نے اس کی کوٹڑی میں جھانکا اچانک دیکھا رہی تو من عنب میں نے اس کے ہاتھ میں تازہ انگوروں کا گچھا دیکھا تازہ پھل دیکھے اور خبیب کو پھل کھا رہا ہے یہ پھل کہاں سے آ گئے ان رزق رادا اللہ یہ اللہ کا رزق تھا جنت کے میوے اللہ اس کوٹھی میں پہنچا رہا تھا حالانکہ ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا کل اس کا یوم شہادت ہے عمل ابھی جاری ہے جد جو جاری ہے لیکن الائی کا کہاں سا یہ اس کوشش کا قدر دان اللہ رب العزت ہے جنت کے میوے پہنچ رہے ہیں اور عورت وہ حیران حیران یہ بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے اور کوٹلی مقفل ہے گھر بھی مقفل ہے اور باہر پہرے دار کھڑے ہیں خبیب یہ پھل کہاں سے لے آئے اور پھر دوسری بات یہ کہ مکہ کی منڈیاں آج کل پھلوں سے خالی ہیں تو یہ پھل کہاں سے آ گئے نتیجہ یہ کہ ان نہ ہو یہ ایک رزق ہے رضاک اللہ جو اللہ نے عطا فرمایا اللہ کے ساتھ کوٹڑی میں کیسی بنا رکھی تھی کیسا اس کا ذکر ہو رہا تھا اور کس طرح جدوجہد ہو رہی تھی کیا اللہ کے ساتھ صلح تھی دوستی تھی اللہ کے ساتھ انابت تھی کہ اللہ تعالیٰ ابھی عمل کی تکمیل ہوئی نہیں اور جنت کے میوے پہنچا رہا ہے تو حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بڑا ہی قابل ہو کہ اولا کا کان نسر مشکور ایسے بندوں کی ہر کوشش کی میں قدر کروں گا اس قدر کی ایک جھلک آخری حدیث پیش کرتا ہوں مسند احمد یہ حدیث دو سندوں کے ساتھ ہے اور سند کو بھی صحیح کہا گیا ہے مسلم احمد کے محقق علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ دونوں کی سند کو صحیح کہتے ہیں دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے ابو عثمان النحدی علماء اور میں سے تھے ایک حدیث سنتے ہیں ابو حریرہ کی روایت سے کہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ یکس بالحسن الواحدہ تھے الف الف حسن کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے لیے ایک نیکی کے بدلے میں دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اس نے ایک عمل کیا بعض بندے ایسے ہیں ان کا تعلق باللہ ان کے حرض ان کا شوق جو سجو اور طلب اتنی نفیس ہے کہ اللہ رب العزت ایک عمل کے بدلے دس لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اب عثمان نے نہ دینی یہ حدیث سنی اور انہوں نے سوچا یہ حدیث کیسی ہے کیوں نہ میں خود ابو حریرا سے جا کر سنوں وہ زندہ بھی ہیں موجود بھی ہیں وہ ہمارے درمیان بڑے فاصلے ہیں لیکن یہ سفر علم نافع کے لیے ہوگا اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کے لیے ہوگا اب عثمان النحدی کو اطلاع ملی ابو حرا اس سال حج کے لیے آ رہے ہیں انہوں نے بھی حج کا عزم کر لیا کہ ایک سفر میں دو کام ہو جائیں گے حدیث بھی سن لوں گا اور حج بھی کر لوں گا حج کے لیے پہنچ گئے ابو حریرا سے ملاقات ہوئی اور اپنی آمد کا جو ہے وہ مقصد بیان کیا کہ میں صرف یہ حدیث سننے آیا ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے حج کی سعادت بھی دے دی کہ واقعی اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ بعض بندوں کی ایک نیکی کا سلا دس لاکھ نیکیوں سے ملتا ہے ابو رارا نے فرمایا جس شخص نے تمہیں حدیث سنائی اس نے غلط سنائی میں نے یہ حدیث روایت نہیں کی بلکہ میں نے یہ حدیث اس طرح روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکسب بن بالحسن الواحدت الف الف حسن کہ اللہ رب العزت بعض بندوں کی ایک نیکی کا سلا بیس لاکھ نیکیوں میں ادا کرتا ہے کا کہنا سم مشکور یہ وہ بندے ہیں جن کی طلب کیسی ہوگی دل کیسے ہوں گے کتنا تزکیہ اور تصفیہ ہوگا ان کے قلوب کتنے مجلہ اور مصفہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمل کا نتیجہ بیس لاکھ امال سے دے گا اور بیس لاکھ نیکیوں سے دے گا اللہ اکبر وہ ان تک حسن جو ابو اب نے استدلال کیا کہ اللہ کا فرمان ہے ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑا بڑھاتا ہے اور میرے پروردگار کی شان کیا ہے وہ ایک نیکی کو ڈبل کر دے دس گنا کر دے یہ اس کی شان نہیں ہے اس کی شان یہی ہے کہ ایک نیکی کو بیس لاکھ گنا کر دے تو رائے کا کہنا سائی ہم مشکور ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں چار امور کا ذکر ہے نمبر ایک انسان پوری طرح تجزیہ کر کے غور و فکر کر کے اپنی تمام تر توجہات جو ہیں وہ آخرت کی جہاری مبزول کر لیں طلب آخرت ان پر سوار ہو جائے دنیا میں ایک مسافر بن جائے اور آخرت کا مقیم بن جائے اور پھر اتنا ہی کافی نہیں بلکہ وسائل سایہ تیزی سے فوری جد و جہد شروع کر دے اور جد و جہد بھی وہ ہو جو باقی آخرت کی ہو یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ہو اور سنت کی پیروی ہو وہ ہو مومن اور تیسری بات یہ کہ ایمان کی بنیاد ہو عقیدہ توحید کی بنیاد اور احساس ہو ان تین شرطوں کے ساتھ انسان عمل کرتا جائے فولا کا کان سائی مشکور ان بندوں کی ہر کوشش بڑی قابل قدر ہوگی اللہ ان کی قدر کرے گا اور بڑھا چڑھا کر ان کا سلا عطا فرمائے گا اپنے بندوں کو خوش کر دے گا آئیے ہم بھی اس فرمان پر غور کریں اور اس فرمان کا اہل اور مصداق بننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں بتوفیق ہو بید اللہ تعالیٰ اقول قولی اللہ علی اقور بہر الحمد للہ رب الحمد للہ رسول اللہ وبعد قرآن حکیم کی سایت کو ہم نے سنا اور اس کا اختصار سے ایک معنی ہمارے سامنے آ گیا اب اس کے لیے جد و جہد جو ہے وہ ضروری ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے القی سمن دان نفس عامد علی ماں بد المعت ولاً منا عید اللہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اپنے آپ کو جانچتا رہے کہ آج میں نے کیا پایا اور کیا کھویا آخر کے تعلق سے اور پھر اس احتساب کے بعد ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے یہ ایک عقل مند انسان کی ایک دانہ اور بینا انسان کی علامت ہے کہ وہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرے ایک دن گزرے اس دن کے بارے میں سوچے کہ آج میں نے کیا کیا یہ غور کر کے سوچے کہ کل جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پانچ سوالوں کا سامنا ہوگا جن میں سے ایک سوال یہ ہے ان حیات ہی ان عمر ہی فیما امزا کہ اپنی پوری عمر کہاں گزاری وہ ان شباب ہی فیما ابلا اور اپنی جوانی کہاں بوسیدہ کی یہ سوال تو ہونا ہے اس عمر کی ہر لحظہ کے تعلق سے ہر لمحے کے تعلق سے تو میں نے یہ لمحات کیسے گزارے اللہ رض کے رسول کی اطاعت میں گزارے یا اللہ رض کے رسول کی نافرمانی میں گزارے اس طرح اپنے آپ کو چیک کرتے رہو اپنا محاسبہ کرتے رہو امیر عمر رضی اللہ عنہ گاہے بگاہے اپنے گورنروں کو یہ نصیحت لکھ بھیجا کرتے تھے کہ حاسب انفسکم قبل ان تو حاصب بذینا قبل ان توزن وہ تجہ ہر اکبر اپنا محاسبہ کر لو اپنا حساب لے لو قبل اس کے قیامت کے دن حساب لیے جاؤ آج اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ اس دن تو لے جاؤ اور جو سب سے بڑی پیشی ہے اس کی تیاری شروع کر دو اور یہ تیاری ہی اصل مطلوب ہے اس کو شروع کر دینا چاہیے تو بلکہ نفسا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب لیتا رہے وہ عامد علی مافا الموت پھر اس کے بعد ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے بل عاجز اور وہ شخص انتہائی بے وقوف ہے احمق ہے من اتبع نفسہ ہوا جو پوری زندگی اپنے خواہشات نفس کا پیروکار بن جائے وہ تمنا اللہ اور اللہ پر تمنائیں باندھ کر بیٹھے کہ اللہ جی بڑا غفور الرحیم ہے اللہ بڑا مہربان بڑا بخشنے والا بھائی غفور الرحیم ہے مگر اس کے کچھ تقاضے ہیں کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کا تعین کرو اور اپنی آخر کی تیاری کرو یہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور آپ کی تعلیمات کا رخ ہمیشہ آخر کی طرف ہوتا تربیت کا محور آخرت ہی ہوتی ایک دفعہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین عائشہ کے پاس آئیں اور کہا کہ بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے مشکیزیں بھر بھر کے پانی کی لاتی ہوں کمر پہ گٹھے پڑ چکے ہیں ہاتھ سخت ہو چکے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے بابا گھر آئے تو میرے لیے ایک غلام کی سفارش کر دیں مجھے ایک غلام دے دیں تاکہ میری یہ تکلیف ختم ہو جائے نبی اسلام جب گھر تشریف لے عائشہ بھی اس بات کو سن کر تڑپ اٹھی کہ بیٹی کی یہ تکلیف نبی السلام تشریف لائے انہیں خبر دی کہ فاطمہ آئی تھی اور ایک غلام کا تقاضا کر رہی ہیں اور غلام ان کو دینا چاہیے بڑی مشقت برداشت کرتی ہیں نبی السلام بھی بیٹی کی تکلیف سن سن کر تڑپ اٹھے ہوں گے مگر پیارے پیغمبر کی تربیت کا محور تو آخرت ہوتا تھا فوراً اپنی بیٹی کے پاس چلے گئے علی بھی گھر میں موجود تھے اور کہا کہ بیٹی میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں اس عمل سے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گی تعلق بھی قائم کر لو گی اور بدن کی تھکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی جب رات کو بستر پر جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لینا اس سے تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور ایک نئی توانائی بحال ہو جائے گی اور پھر اللہ کے ساتھ تعلق دوستی اور عنابت بھی قائم ہو جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام دے سکتے تھے مگر آپ کا رخ تو آخرت ہے اور آپ کی تربیت کا تو آخرت ہے چنانچہ آپ نے فاطمہ کو وہ تحفہ دیا جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے جناب علی فرماتے ہیں یہ فرمان میں نے بھی سن لیا اور پھر میں نے کبھی کسی رات اس عمل کو نہیں چھوڑا کسی نے پوچھا جس رات جنگ صفین ہوئی تھی اس رات بھی نہیں چھوڑا فرمایا کہ ہاں جنگ صفین کا جب مائر کا ہوا اس رات بھی میں نے یہ عمل کیا تھا اور یہ عمل کیے بغیر نہیں سویا یہ صحابہ کی اتباع سنت ہے اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہماری تمام تر توجہات کا محور جو ہے وہ آخرت ہو اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ اپنی محبتیں عطا فرما دے اللہ تعالیٰ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں ان کا صلہ عطا فرما دے اس عظیم